اصول پسندی کراچی کی شہری انتظامیہ نے پچھلے دنوں پلاسٹک بیگ کے استعمال پر پابندی لگا دی اس پابندی کے بعد شہریوں کی قانون کی پاسداری کا عجیب نمونہ دیکھا حیرت انگیز طور پر تمام تاجروں نے اپنی دکانوں سے پلاسٹک کی تھیلیاں ہٹا دیں اور ہر خریدار کو یہی جواب ملنے لگا کہ تھیلیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے اس لیے آپ کو سبزی پھل دودھ وغیرہ میں سے جو کچھ بھی چاہیے ہاتھوں میں لے کر جائیں سب سے زیادہ قانون پسندی کا ثبوت دودھ والوں نے دیا جنہوں نے اپنی دکانوں پر باقاعدہ حکومت کا جاری کردہ حکم نامہ لگا رکھا تھا اور وہ ہر خریدار کو یہ بتا رہے تھے کہ حکومت نے تھیلی پر پابندی لگا رکھی ہے اس لیے ہم بھی نہیں دے رہے پلاسٹک بیگ کیا مسائل پیدا کر رہے تھے ان پر پابندی کتنی درست ہے مسئلے کا حل کیا ہے ان سوالات سے قطع نظر اس واقعے میں ہماری قوم کی ایک خاص نفسیات کا ظہور ہوا ہے وہ یہ کہ ان کی تمام تر قانون پسندی اور اصول پسندی اپنے مفادات کی تابع ہوتی ہے یہی وہ تاجر ہیں جن کی ایک بہت بڑی تعداد حکومت کی مقرر کردہ قیمتوں سے کہیں زیادہ مہنگی قیمت پر اشیاء فروخت کرتی ہے یہ جب چاہتے ہیں اپنے منافع کا خود تعین کر کے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں جس چیز کے دام لیتے ہیں کم ہی وہ چیز خالص ملتی ہے رمضان میں پھلوں کی قیمتوں کو آگ لگ جاتی ہے اور محرم اور عید کے مواقع پر زیادہ طلب کی بنا پر دودھ کی شکل میں پانی ملتا ہے ایسے مواقع پر ان لوگوں کو کبھی قانون کی حکمرانی اور حکومت کا ضابطہ یاد نہیں آتا یہ صرف اس وقت یاد آتا ہے جب تھیلیوں کے پیسے بچ رہے ہوں ایسی قوم کو اور ایسے لوگوں کو کبھی اپنے حکمرانوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے یہ حکمران ان کے اعمال کا نتیجہ ہیں جو ان پر مسلط کیے گئے ہیں جب تک لوگ نہیں بدلیں گے ان کے حکمران بھی نہیں بدلیں گے لو لاکھ مجھ سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی پر تو بہت کچھ لکھتا ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں مضامین کیوں نہیں لکھتا حتیٰ کہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی نہیں میں اس کے جواب میں دو باتیں کہتا ہوں ایک یہ کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اعلیٰ ترین سطح پر مدت رسول کا کام کر رہے ہیں ان کے کام ہی کا اثر ہے کہ اس معاشرے میں عشق رسول کی گرمی کمزور ترین ایمان کے مسلمان کے لہو میں بھی خون بن کر دوڑتی ہے بڑے سے بڑا سیکولر اور غیر مذہبی اور عقلی آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بے پناہ جذباتی ہوتا ہے ایسے میں کچھ لکھ کر میں کسی کمی کو پورا نہیں کروں گا دوسرا سبب یہ ہے کہ خود جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر کرتے رہے جو دین کا بنیادی مطالبہ بھی ہے اس کے حوالے سے ایک عمومی غفلت پائی جاتی ہے یعنی اللہ کا ذکر اس کا شوق اس کی تسبیح اس کی تعریف اس کی حمد اور اس کے قبر کا بیان اس معاملے میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہر تقریر کے آغاز پر بلا سوچے سمجھیں نحم کہتے ہیں اور اختتام پر الحمد رب العالمین کہہ دیتے ہیں ہمارے شعراء ادیب مقرر خطیب عالم و وائز سب کا معاملہ کم و بیش یہی ہے لیکن کبھی خدا کے نام سے ہماری زبان میں مٹھاس نہیں گھلتی کبھی اس کی یاد میں دل نہیں تڑپتا کبھی اس کی محبت میں آنکھوں سے آنسوں نہیں ٹپکتے کبھی اس کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا پیدا نہیں ہوتی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رواں رواں زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہر ایک لمحے میں اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس بات کو سب سے بڑھ کر اگر کسی نے جانا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے آپ کی پوری زندگی خدا کے شوق اور اس کی یاد کے سوا کچھ نہیں تھی آپ کی حیات اللہ زینہ آمن اشد اشدو حب اللہ کا عملی نمونہ تھی یعنی اہل ایمان تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں صورت البقرہ نہ صرف یہ آپ کی عملی زندگی تھی بلکہ یہی آپ کی دعوت بھی تھی میں نے اگر یہ راستہ اختیار کیا ہے تو صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں اختیار کیا ہے میں جب اس مضمون کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں این دوپہر کے وقت سڑک پر موجود تھا سورج سر پر تھا اور اس کی تیز روشنی نے ہر شے کو منور کر رکھا تھا مگر روشنی کے سیلاب کے باوجود جاتی سردی اور آتی بہار کے سورج میں کوئی تپش نہ تھی مجھے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری شخصیت کی اس سے اچھی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں مل سکتی آپ کی ذات موسم بہار کا وہ سورج ہے جس میں بہت چمک ہے مگر دھوپ نہیں آپ ہدایت کی وہ روشنی ہیں جس کے بعد کوئی اندھیرا باقی نہیں رہ سکتا مگر آپ کی سیرت میں تپش کا کوئی ایسا عنصر نہیں جو ہم گناہ گاروں کے وجود کو جھلسا دے مگر کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ آپ کی ذات اور سیرت سے وہ سبق حاصل نہیں کرتے جس کا پیغام لے کر آپ آئے تھے بلکہ خود کو اپنی خواہشات کے اندھیروں کے حوالے کر دیتے ہیں میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا ابھی جماعت میں کچھ دیر باقی تھی کچھ لوگ مسجد کی عمارت کے اندر نوافل پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد کے سہن میں میں نے گھڑی دیکھی اور پھر ایک نظر موسم بہار کے ٹھنڈے سورج کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ معادریت الکتابہ ولل ایمان پھر میں سائے میں کھڑے ہونے کی بجائے صحن میں پھیلی ہوئی سورج کی ٹھنڈی روشنی میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے لگا ہزار ارب ڈالر معروف امریکی میگزین فارچون نے مارچ دو ہزار سات کی اپنی اشاعت میں ابو دہبی کو دنیا کا امیر ترین ملک قرار دیا ہے ابو دہبی متحدہ عرب امارات کی سات ریاستوں میں سے سب سے بڑی ریاست اور ملک کے دارالحکومت کا درجہ بھی رکھتی ہے اس کی آبادی تقریباً دس لاکھ ہے جس میں سے صرف دو لاکھ مقامی ہیں جبکہ باقی لوگ تیل کی دولت نکلنے کے بعد روزگار کی تلاش میں یہاں آ بسے ہیں اس جریدے کے مطابق دنیا میں تیل کے کل ذخیرے کا دس فیصد حصہ متحدہ عرب امارات میں پایا جاتا ہے اور اس میں سے چورانوے فیصد ابودہبی میں ہیں تیل سے جو دولت حاصل ہو رہی ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی نے ایک ہزار ارب ڈالر کی خطیر رقم دنیا بھر میں انویسٹ کر رکھی ہے یہ رقم یقیناً بہت زیادہ ہے اس کو انویسٹ کرنے والے اس سے مزید منافع کمانا چاہ رہے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پیسے سے مزید پیسہ کما کر کیا کیا جائے گا کیونکہ اسی جریدے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل دولت اتنی ہے کہ ہر شہری کے حصے میں سترہ ملین ڈالر کی رقم آتی ہے یعنی پاکستانی حساب سے ایک ارب روپے سے زائد رقم ہر آدمی کے حصے میں آتی ہے جب اتنی دولت پہلے سے موجود ہے جو زندگی کی ہر بنیادی اور ثانوی ضروریات کے لیے کافی ہے تو مزید دولت سے سوائے ایک احساس دولت کے کیا حاصل ہوگا آج سے کچھ عرصہ قبل تک یہ لوگ صحراؤں میں گلہ بانی کرتے اونٹ چراتے اور کھجوریں اگاتے تھے ان کے امیر ترین لوگوں کی بساط مٹی کے گھروں تک تھی مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے باشندوں پر دولت کے دروازے کھول دیے بدوؤں کے قدموں سے سیال سونا بہ نکلا دولت کے انبار لگ گئے ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے دنیا کا ہر سامان تعیش اس خطے میں ملنے لگا اور عیش و عشرت کی ہر جگہ پر عرب نظر آنے لگے اس دولت کے اثرات عربوں کے ساتھ ساتھ دیگر مسلم ممالک پر بھی پڑے مثلا ستر کی دہائی سے لے کر آج تک لاکھوں پاکستانیوں نے خلیجی ممالک میں روزگار حاصل کیا اور بلا مبالغہ خربوں روپے کما کر پاکستان بھیجے جس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی دولت کی ریل پیل ہو گئی ساٹھ کی دہائی میں بائیس خاندانوں والا پاکستان اب وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں ارب پتی پائے جاتے ہیں تیل سے حاصل ہونے والی یہ دولت مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اس کو دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں میں لاکھوں ارب پتی پیدا کیے جائیں اور اپنی دولت سے داد عیش دیں بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کے آنے سے قبل انسانیت کا پیغام دنیا بھر میں پھیلنے لگے یہ کام اب کسی نبی نے نہیں کرنا بلکہ امت مسلمہ کے ذریعے ہی سے سر انجام پانا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سامراجی طاقتوں کے شکنجے سے تمام مسلم دنیا کو آزاد کرایا اور پھر مسلمانوں کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیے تاکہ وہ دور جدید میں دوسری اقوام کا مقابلہ کر سکیں مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کو سمجھتے تو وہ ہزار ارب ڈالر مغربی ممالک میں انویسٹ کرنے کے بجائے اسے مسلمانوں کی جہالت اور غربت دور کرنے پر خرچ کرتے یہ ہزار ارب ڈالر کی رقم اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان جیسے پچاس ملکوں کا سالانہ بجٹ اس میں بن سکتا ہے اس رقم سے جب لوگوں کو تعلیم ملتی بنیادی ضروریات زندگی حاصل ہوتیں روزگار ملتا تو ان میں اتنا شعور بھی پیدا ہو جاتا کہ دین کے حوالے سے دنیا میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں جہالت ختم ہونے سے تعصبات ختم ہوتے قرآن کا اصل پیغام عام ہوتا تحمل اور برداشت پیدا ہو جاتی آج بھی اس معاملے میں دیر نہیں ہوئی ہے عرب نہ صحیح اگر پاکستان کے امیر افراد کی ایک قابل ذکر تعداد یہ طے کر لے کہ اسے اپنی اضافی دولت خدا کے دین اور امت کی بہبود کے لیے وقف کرنی ہے تو صرف ایک نسل میں سب کچھ تبدیل ہو جائے گا لیکن لوگ اگر اپنی دولت سے مزید دولت کے امبار جمع کرنے کی روش پر قائم رہے تو بلا شک و شبہ ایک دفعہ پھر مسلمانوں پر وہی ذلت و رسوائی اور غلامی و بے کسی مسلط ہو جائے گی جس کا وہ پچھلی صدی کے آغاز پر شکار تھے مسلمانوں اور عربوں کے پاس اس آنے والی ذلت سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے وہ یہ کہ ہزار ارب ڈالر کی رقم کو اللہ تعالیٰ کے لیے انویسٹ کر دیں اس کے نتیجے میں دولت کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا کا اقتدار اور عزت بھی مل جائے گی وگرنہ جو کچھ ہے جلد ہی وہ اس سے بھی ہاتھ دھو لیں گے پولن کا درخت پولن کا درخت جسے عام طور پر جنگلی شہتوت کا درخت بھی کہتے ہیں اسلام آباد کی پہچان ہے یہ درخت جنگلات کی صورت میں اس شہر میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے اس درخت کی بنا پر شہر نہ صرف سرسبز ہو گیا ہے بلکہ گرمیوں میں ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کا سبب بھی بنتا ہے پولن دراصل ایک صفوف نما شے ہے جو اس درخت پر پیدا ہوتا ہے ہوا کے ذریعے سے یہ صفوف دوسرے درختوں تک پہنچتا ہے اور ان کی زرخیزی کا سبب بنتا ہے اس عمل کو پولینیشن کہتے ہیں اس درخت سے نکلنے والا یہ پولن انسانوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے یہ سانس کی نالی میں الرجی پیدا کر کے متاثرہ شخص کو نزلہ زکام اور دیگر امراض میں مبتلا کر دیتا ہے خاص کر دمے کے مریضوں کو اس کی وجہ سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ تو اس قابل ہی نہیں رہتے کہ شہر میں رہ سکیں جب یہ مسئلہ شدت سے سامنے آیا تو اس درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا اور اب بڑے پیمانے پر اس درخت کو کاٹ کر ہٹایا جا رہا ہے پولن کے درخت کی مثال یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اپنی اس دنیا میں قیام و بقا کا کیا قانون بنا رکھا ہے یہ قانون نفع بخشی ہے جب تک کوئی وجود نفع بخش رہتا ہے وہ فطرت کے قانون کے تحت دنیا میں اپنا وجود باقی رکھتا ہے جب اس کا نفع نقصان میں بدل جاتا ہے تو قدرت کے قانون کے تحت اس کا وجود مٹ جاتا ہے انسانوں کو بھی اس اصول سے کوئی استثنا حاصل نہیں ہے اس دنیا میں وہی شخص ترقی کرتا اور کامیاب رہتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جس کی محنت اور صلاحیت دوسروں کو اس بات کا یقین دلا دے کہ اس کی موجودگی ہمارے لیے مفید ہے اس کے برعکس جو شخص لوگوں کے لیے تکلیف اور نقصان کا باعث بن جائے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا اس کا مزاج اس کی گفتگو اور اس کا عمل بار بار لوگوں کے لیے مسئلہ پیدا کرے گا اور لوگ اسے اپنے درمیان سے نکال باہر کریں گے نفع بخشی اس دنیا میں ترقی اور کامیابی کا راز ہے جب کوئی شخص ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جائے تو اسے دوسروں کو الزام دینے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کی نفع بخشی کی صلاحیت کم یا ختم تو نہیں ہو گئی دوسرا رخ صلح ہدیبیہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے چھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چودہ سو صحابہ عمرے کی غرض سے روانہ ہوئے مگر قریش نے آپ کو ہدیبیہ کے مقام پر روک دیا کافی گفت و شنید کے بعد وہ معاہدہ طے پایا جسے صلح ہدیبیہ کہا جاتا ہے اور جس کی روح سے مسلمانوں کو اگلے سال عمرے کی اجازت مل گئی لیکن اس سال انہیں واپس لوٹ جانا تھا اس صلح نامے میں بعض دیگر ایسی شرائط بھی تھیں جن کو مسلمان اپنے لیے باعث آر سمجھ رہے تھے جب مسلمان اس واقعے کو اپنی شکست سمجھ کر مایوسی کے عالم میں لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی وہ آیات نازل فرمائیں جن میں اس صلح کو کھلی ہوئی فتح قرار دیا گیا تھا آنے والے وقت میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات سو فیصد درست تھی اس واقعے کے دو برسوں بعد مسلمان پورے عرب اور صرف دو دہائیوں کے بعد پوری متمدن دنیا کے حکمران بن چکے تھے صلح حدیبیہ کے اس واقعے میں جہاں اور بہت سے اسباق پوشیدہ ہیں وہیں اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ زندگی میں ہر معاملے کو دیکھنے کے دو رخ ہوتے ہیں اسی صلح حدیبیہ کو مسلمانوں نے چند شرائط کی بنا پر اپنی ذلت اور شکست سمجھا تھا لیکن اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ قریش جو مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو عرب میں اپنے برابر کی ایک طاقت قرار دے دیا وہ لوگ جو ابھی تک حرم میں مسلمانوں کے داخلے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اب خود مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے قریش نے سب مسلمانوں کی محبت میں نہیں کیا بلکہ یہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے مقابلے میں ان کی شکست کا سب سے بڑا اعتراف تھا مسلمان جذبات کی شدت میں یہ سب نہ دیکھ سکے مگر اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہر کمزوری سے بلند ہے اس نے اسی صورتحال کو فتح مبین قرار دے دیا زندگی کے ہر مسئلے کا ایک مثبت رخ بھی ہوتا ہے انسان کو ہمیشہ یہی مثبت رخ دیکھنا چاہیے حال کی مشقت جھیل کر مستقبل کی تعمیر صبر کی کلفت جھیل کر جنت کا حصول لوگوں کی برائیوں کو معاف کر کے رب کی معافی کا استحقاق چھوٹے فائدوں کا شارٹ کٹ چھوڑ کر بڑی کامیابی کی راہ پر استقامت یہ اور ان جیسے بہت سے دوسرے رخ ہیں جو فرد اور قوم کے سامنے آتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے کامیاب انسان وہ نہیں جسے زندگی میں مصائب شکستوں مایوسیوں اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کامیاب انسان وہ ہے جو ان سب میں چھپا دوسرا پہلو اور دوسرا رخ دیکھ لے نماز اور گناہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں گناہ سے نہیں روکتی حالانکہ قرآن پاک کی سورہ انکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک نماز فہش اور منکر کاموں سے روکتی ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے جسے تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کریم نے گناہوں کی تین نمایاں اقسام بیان کی ہیں نمبر ایک فحاشی اوریانی اور جنسی بے رہ روی پر مبنی گناہ نمبر دو حق تلفی کی نوعیت کے وہ گناہ جنہیں سب انسان برا سمجھتے ہیں نمبر تین خدا کی سرکشی اور بغاوت کی نوعیت کے گناہ ایک شخص انہی تین بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے نماز ان تمام اقسام کے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے تاہم سورہ انکبوت کی آیت میں صرف فہش اور منکر یعنی پہلی اور دوسری قسم کے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا شخص جیسے ہی نماز میں رب کے حضور سر جھکاتا ہے وہ تیسری قسم کے گناہ یعنی رب سے سرکشی اور بغاوت سے دور ہو جاتا ہے اس لیے اس طرح کے جرائم کو اس آیت میں بیان نہیں کیا گیا اس کے بعد پہلی اور دوسری قسم کے گناہ رہ جاتے ہیں چنانچہ اس آیت میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ نماز ان دونوں اقسام کے گناہوں یعنی فہش اور منکر سے روکتی ہے اب رہی یہ بات کہ ہماری نماز ہمیں ان دونوں اقسام کے گناہوں سے نہیں روک پاتی تو اس کے لیے پوری آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس آیت کا ابتدائی حصہ تو ہم نے اوپر نقل کر دیا ہے باقی حصہ اس طرح ہے جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا اور نہ اس پر توجہ کی جاتی ہے حالانکہ یہی وہ بات بیان ہوئی ہے جو اہم ہے فرمایا بے شک نماز فہش اور منکر کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یہ ہے وہ پوری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے مطلب اس بات کا یہ ہے کہ نماز اصل میں اللہ کی یاد کا نام ہے یہ انسانوں میں رہتے ہوئے خدا میں جینے کا نام ہے یہ غیب میں رہتے ہوئے خدا کی عظمت کو تسلیم کر لینے کا نام ہے یہ خدا کی پکڑ میں آنے سے پہلے خود کو رب کے حوالے کر دینے کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کی یہ کیفیت یہ احساس بہت بڑی چیز ہے اتنی بڑی کہ انسان ہر لمحہ خود کو رب کی نگرانی میں پاتا ہے اور پھر اس کا کوئی قدم خدا کی نافرمانی میں نہیں اٹھ سکتا اس کا نفس تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی لگام اس کے اندر سے اٹھنے والے حیوانی جذبوں کے حوالے کر دے مگر خدا کی یاد اسے آتی ہے اور اس کے نفس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتی ہے اس کے جبلی تقاضے سر اٹھاتے ہیں اور اس کے جذبات کو بے قابو اور قلب و نظر کو بے ایمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر خدا کی یہی یاد آتی ہے اور ہر بہکی نظر اور امٹتے جذبے کو حدود آشنا بنا دیتی ہے اس کے مفادات اسے حلال و حرام سے بے نیاز ہونے کی تلقین کرتے ہیں اس کی خواہشات اسے اخلاقی تقاضوں کی پاسداری سے روکتی ہیں اس کے تعصبات اسے حق کی پیروی سے باز رکھنا چاہتے ہیں بیوی بچوں کی محبت اسے حدود پامال کرنے پر اکساتی ہے دنیا کی محبت اسے عارضی فائدوں کے پیچھے بھگاتی ہے مال و مقام کی محبت اسے ظلم اور اسیان پر آمادہ کرتی ہے مگر ہر ہر موقع پر یہ زندہ نماز یہ خدا کی یاد والی نماز ایک چٹان بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں کسی مرحلے پر اگر وہ جذبات سے مغلوب اور حالات سے مجبور ہو بھی جائے تو کبھی اس کا معاملہ ایک سرکش انسان کا نہیں بنتا بلکہ اگلی نماز میں اسے احساس ہو جاتا ہے کہ خدا زندہ اور اس پر نگران ہے چنانچہ وہ رب کی طرف پلٹتا اور توبہ کرتا ہے اس طرح نماز زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے کیونکہ نماز جب ٹھیک طرح سے پڑھی جاتی ہے تو انسان کو ہمیشہ خدا یاد رہتا ہے اور یاد آ جاتا ہے یہی وہ یاد ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے نہ کہ بے روح قیام و سجود موبائل فون موبائل فون دور جدید کی ایک بڑی مفید ایجاد ہے اس کی مدد سے کسی شخص سے مستقل رابطے میں رہا جا سکتا ہے میرے پاس جو موبائل فون ہے اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی آواز ریکارڈ کی جا سکتی ہے پچھلے دنوں مجھے اپنے موبائل فون کی ایک اور خصوصیت کا علم ہوا وہ یہ کہ اس پر فون کال بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے ہوا یہ کہ میں اپنے بعض ریکارڈ شدہ خیالات موبائل پر سن رہا تھا اسی عمل میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری بعض فون کالز ساؤنڈ ریکارڈر میں موجود تھیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوا لیکن جب میں نے انہیں سننا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ بعض دوست احباب سے کی ہوئی گفتگو بعین ہی وہاں موجود تھی میں اس گفتگو کو اس میں کہے ہوئے الفاظ کو بالکل بھول چکا تھا مگر جب سنا تو سب یاد آ گیا اپنی ریکارڈ شدہ آواز کو سننا میرے لیے کوئی نیا تجربہ نہ تھا مگر یہ جس طرح اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا تھا اس نے مجھ پر سختہ طاری کر دیا مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ نامعلوم طریقے پر ریکارڈ ہونے والی اس فون کال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ انسانوں کی ایک ایک عمل کی ویڈیو بنا رہا ہے وہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہا ہے انسان کہہ کر اور بول کر بھول جاتے ہیں مگر خدا نہیں بھولتا وہ سب محفوظ کر لیتا ہے اور قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کے ہر ایک و فیل کی آڈیو اور ویڈیو پیش کر دی جائے گی سورہ مجادلہ آیت نمبر میں نے یہ بات قرآن میں بارہا پڑھی تھی لیکن اس روز جو تجربہ ہوا اس نے روز قیامت کی پیشی کو میرے سامنے گویا مجسم کر دیا جب ایک ایک انسان کو تنہا اللہ کے سامنے پیش ہو کر زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا انسان چاہے گا بھی تو اپنے اعمال سے اپنے الفاظ سے مکر نہیں سکے گا قیامت کا دن انسانوں کے احتساب کا دن ہے اس دن انسان کو اس کی زبان سب سے زیادہ رسوا کروائے گی مند وہ ہے جو اس زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا عصر حاضر میں میڈیا کی ترقی نے انسانی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے اس انقلاب کو وقوع پذیر ہونے سے روکا جا سکتا ہے اور نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے جس چیز کی میڈیا کے اس دور میں اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صفائے دل کو اس غلازت سے محفوظ رکھنے کی سعی کی جائے جو نگاہوں کے رستے انسان کے اندرون تک رسائی پا لیتی ہے کمپیوٹر اور ٹی وی اسکرین سے رنگ و آہنگ اور ساز و آواز کی جو یلغار دل و دماغ پر ہوتی ہے وہ حیران کن حد تک مؤثر ہے اس سے قبل کہ ایک فرد یہ جان سکے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لطف و سرور کا متلاشی ٹی وی ڈش اور کیبل کے چینل اور انٹرنیٹ کی وادیوں میں آوارہ پھرتے پھرتے اپنے باطن کی پاکیزگی کھو دیتا ہے یہ جانے بغیر کہ کس متائے بے بہا سے وہ ہاتھ دو بیٹھا ہے انسان کے وجود میں نگاہ قلب کا دروازہ ہوتی ہے ہر آنے والا اسی راستے سے نہاں خانہ دل کا مہماں ہوتا ہے یہ دروازہ اگر ہرکس و ناقص کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے تو گو آنکھ روشن رہے مگر پاکیزگی قلب کی روشنی سے انسان محروم ہو جاتا ہے دو ہزار سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نگاہ کی اس غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا تھا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے کسی بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا متی باب نمبر پانچ آیت نمبر بہتر تا بیاسی آج عیسا کے نام لیواؤں نے نگاہ کی آلودگی کے وہ اسباب مہیا کر دیے ہیں جس کے بعد دل و نظر کا سفینہ بچا لے جانا بہت مشکل ہو چکا ہے پناہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو نگاہ کے دروازے پر خدا خوفی کی تلوار لے کر بیٹھ جائے جو ایسا نہ کرے گا وہ اس دوشیزہ کی طرح پچھتائے گا جو زمانے کی ہوا سے بے پرواہ ہو کر شہر کی رونق دیکھنے نکلی مگر رات گئے جب گھر لوٹی تو اپنے وجود کی سب سے قیمتی شے اپنی عصمت گواں بیٹھی تھی آندھی اور اقاب ہوا تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نعمت ہے مگر جب یہ ہوا تیزی سے چلنا شروع کر دے اور آندھی کی شکل اختیار کر لے تو ایک عظیم قدرتی آفت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی طاقت کے آگے تمام مخلوقات بے بس ہو جاتی ہیں یہ آندھی انسانوں کو پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور کر دیتی ہے بڑے بڑے قداور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے سب سے بڑھ کر اس آندھی سے وہ پرندے متاثر ہوتے ہیں جو عام حالات میں ہوا کے دوش پر پر پھیلائے اڑتے پھرتے ہیں مگر آندھی کے بعد یہی ہوا ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے جن لوگوں نے کبھی آندھی کو آتے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ہوا کی تند و تیز جلغار ان بےکس پرندوں کو ساتھ گھسیٹتی ہوئی لے جاتی ہے اور اکثر کسی پتھریلی رکاوٹ سے ٹکرا دیتی ہے تاہم پرندوں میں ایک پرندہ ایسا بھی ہے جسے یہ تندو تیز آندھی بے بس کرنے کے بجائے مزید بلند کرنے کا سبب بن جاتی ہے یہ پرندہ اقاب ہے دیگر پرندوں کی طرح اقاب بھی اتنا طاقتور نہیں کہ آندھی جیسی عظیم قدرتی آفت کا مقابلہ کر سکے مگر اکاب آندھی سے پہلے آنے والے سکوت کو محسوس کر لیتا ہے یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ آندھی آنے سے قبل ہوا بند ہو جاتی ہے اور ایک گھمبیر خاموشی چھا جاتی ہے اقاب اس اشارے کو سمجھ کر فوراً بلندی کی طرف پرواز کر جاتا ہے پھر ہوا کے تندو تیز چھکڑ چلنا شروع ہو جاتے ہیں مگر ان کا زور سطح زمین کے قریب زیادہ ہوتا ہے اور بلندی پر کم ہوتا ہے اقاب اس نسبتاً کمزور ہوا میں اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور یہ ہوا اسے بلند تر کرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ بلندی کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ تیز ہواؤں کی دسترست سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اڑنا شروع کر دیتا ہے اقاب اور دیگر پرندوں میں یہ فرق نہیں ہے کہ دیگر پرندے آندھی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اقاب کر سکتا ہے اصل فرق یہ ہے کہ اقاب کو فطرت کی طرف سے پیشبینی کی وہ صلاحیت نصیب ہوئی ہے جس کی بنا پر وہ تند و تیز آندھی کے آنے سے قبل ہی اس کی زد سے نکل جاتا ہے اور قابل برداشت ہوا کو استعمال کر کے بلند تر ہو جاتا ہے انسان بھی مصائب و حوادث کی آندھی کے مقابلے میں اتنا ہی کمزور ہوتا ہے جتنا کہ ایک عام پرندہ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیش بینی کی ایک غیر معمولی صلاحیت دی ہے جس کی مدد سے انسان اگر چاہے تو اپنے کل کا اندازہ لگا سکتا ہے موت بیماری حادثات اپنی اور اپنے بچوں کی آنے والی ضروریات کو انسان زندگی سے نکال تو نہیں سکتا مگر ان کا ایک عمومی اندازہ ضرور کر سکتا ہے اور پھر اسی بنیاد پر انسان ان کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر سکتا ہے مثلاً انسان اپنی غذا کو بہتر بنا سکتا ہے تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر تعلیم کا بندوبست کر سکتا ہے حادثات اور بیماری کے لیے کچھ رقم پسنداز کر سکتا ہے انسان کے لیے مصائب کی آندھی سے قبل اگر وہ راستہ درست ہے جو اقاب اختیار کرتا ہے تو اس آندھی کے آ جانے کے بعد بھی وہی راستہ درست ہے جو اقاب کا ہے یعنی ہوا کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے پر پھیلا کر خود کو اس کے حوالے کر دینا یعنی حالات جو رخ اختیار کریں ان میں ممکنہ حد تک کوشش کرنے کے ساتھ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اس عمل کے نتیجے میں انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے اس کا نقصان کم ہوتا ہے اور پھر قدرت اپنے قانون کے تحت اس نقصان کی بھی کسی نہ کسی طور پر تلافی کر دیتی ہے صبر کے برعکس پریشان ہونے کا راستہ انسان کو نہ صرف کچھ دیتا نہیں بلکہ مزید مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے پیشبینی اور صبر کے ساتھ اچھے حالات کا انتظار کرنا انسان کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ہے یہ صفات نہ صرف زندگی کی مشکلات سے انسان کو بچا لیتی ہیں بلکہ مشکلات آنے پر بھی انسان کو ثابت قدم رکھتی ہیں یہی وہ صفات ہیں جنہیں آج ہم میں سے ہر شخص میں پیدا ہونا ضروری ہے یہی صفات انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہماری کامیابی کی ضامن ہیں